بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورخة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزاء ابن عم خديجة وكان امران تمثل في الجاهلية وكان يكتب الكتاب الإبراني فاكتبوا من الإنجيل بالعبرانية ما شاء أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورق هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جرعا يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخدجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت فيه إلا أوضية وإن يدركني يومك أنصر أنصرك نصرا مؤذرا ثم لم ينشف شرکت و فتر یہاں آ کے سنتل خط بھی خدیجہ حتب بھی میرے خطب نوفل خدیجہ آپ کو لے کر میرے خوب دو کے پاس آئی آپ میں یہ نقص کیا گیا ہے کہ اتبا ابن ربیہ ابن عبد شمس کا ایک غلام رومی مکہ مکرمہ میں موجود تھا تو حضرت خدیجہ اس ادمان رومی کے پاس گئی اور جبریل کا ذکر کیا تو اس نے کہا قدوسم قدوسم ما شان جبریل یب کر دل ابی التی اہل وہ وہ پاک ہے پاک ہے اور ان بت پرستوں کی زمین میں اس کے ذکر کا کیا موقع ہے موشا مجبریل یوز کرو دل اور دل لتی اور یہاں تو اس کے ذکر کا کوئی جواب نہیں ہے اس لیے کہ یہ سارے کے سارے بت پرست لوگ ہیں یہاں جبریل کا کیا کام تو حضرت خدیجہ نے صورت حال بیان کی تفصیل بتائی کہ اس طریقے سے غیر آپ کے پاس جبریل آئے تھے اور وہی کا آپ پر محبول ہوا ہے اور آپ کو عطا کی گئی ہے تو یہ بات جب اس نے سنی تو اس نے کہا ان امین بین اللہ و دون ابھی ہوا صاحب موسا رئیسا کہ وہ جبریل جو ہے وہ اللہ کے درمیان اور اس کے پیغمبروں کے درمیان امین کا درجہ رکھتے ہیں اللہ کے پیغام انبیاء تک پہنچاتے ہیں صاحب موسا عیسا وہ حضرت موسا کے پاس بھی آئے ہیں اور حضرت عیسا کے پاس بھی آئے تو یہ ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت خدیجہ آپ کے بغیر ادبی کے پاس گئی ہے یہ ربیہ ابن اتبا ابن اتبا ابن ربیہ ابن عبد شمس کا نصرانی اور عیسائی غلام تھا اور خدیجہ جانتی تھی کہ یہ نصرانی ہے تو اس خیال سے وہ تحقیق حال کے لیے ہو گئی بہت اس کے بعد پھر وہ ورثہ ابن محفل کے پاس آئی ویسا ابن محفل کے پاس آئیں تو ورخا کے پاس جب آئی تو آپ کو لے کر آئی ہت اتب بھی ورخت تک ہو موفا اتب بھی کا معنی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ ورفا کے پاس آئی اور اس آمد میں واسا نے حضرت موسا علیہ صلاحت السلام کا ذکر کیا ہے بات روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے ذرا سے جب ذکر کیا تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا تھا تو اس میں تعارف ہو گیا کہ بی میں تو یہ آیا کہ غیر حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا اور یہاں بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے حضرت کا ذکر کیا تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اصل میں حضرت خدیجہ ایک مرتبہ پل ہے کے پاس آئی تھی جب وہ اکیلے آئی تھی تو ان کے مقام کے پیش نظر اور ان کی حیثیت کو محبوب رکھتے ہوئے ذرا نے حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے پاس بھی جبریل آئے ہیں اور اسی طریقے سے آپ کے پاس بھی جبریل آئے حضرت خدیجہ جانتی تھی کہ یہ ہے اور جب وہ یہ جانتی تھی تو ان کو اپنے پیغمبر کا فکر مناسب نظر آیا اور انہوں نے جب وہ اکیلی آئی تھی تو اس وقت حضرت کا ہی ذکر کیا تھا لیکن دوسری مرتبہ وہ آپ کو لے کر آئے تو وہ وہرکھا کے پاس ایک مرتبہ اکیلی گئی ہے اس ملاقات میں وارکھا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور دوسری مرتبہ آپ کے ساتھ وہ گئی آپ کے ساتھ گئی ہے تو پھر وہاں ورخا ابن محفل نے حضرت موسا علیہ السلام کا ذکر کیا اور کہا کہ حضرت ناموس النبی نظر اللہ علیہ موسا اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جب وہ گئی تو اس وقت ورقا ابن محفل نے موسا علیہ السلام کا حضرت ناموس النبی نظر اللہ علیہ موسا تو اس کی وجہ وجہ اس کی ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی مناسبت حضرت موسا کے ساتھ زیادہ ہے اس اعتبار سے کہ حضرت موسا علیہ السلام السلام کو جو کتاب دی گئی وہ جامع ترین کتاب ہے

کہ انبیاء علیہ السلام اس کے اوپر عمل کرتے رہے ہیں اور علماء ان کے وہ بھی اس کے مطابق عمل کرتے رہے ہیں یا قوم بحد نبی الدین اسلم والاحباب اس کے علاوہ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ زیادہ تھی مانا کہ ان کو جو کتاب دی گئی تھی اس میں شام جامعیت موجود تھی اور قرآن جو آپ کو دیا گیا ہے اس کے اندر بھی شام جامعیت موجود ہے اسی طرح آپ نے دیکھا کہ سورہ مزمل میں اللہ تبارک و نے ذکر کیا ہے اس بات کا کہ جس طریقے سے کیا ہے آج پر رسول کما تم رسو کرنا فرا تو جیسے فرعون کی طرف ہم نے رسول بھیجا تھا اسی طریقے سے اس امت کی طرف بھی رسول بھیجا ہے تو ڈائریکٹ فرعون کی طرف جو رسول بھیجا گیا تھا وہ حضرت موسا تھے تو آپ کو یہاں موسا علیہ السلام کے ساتھ تشریح دی گئی ہے اسی طریقے سے حضرت علیہ السلام کا خواب دخل کیا گیا ہے لما بین یدی من سب دخل لے بعد یہ تیراک بولے حضرت عیسائی نے فرمایا کہ میں تورات کی تصدیق کے لیے آیا اور بعض وہ چیزیں کہ جو تم پر حرام کی گئی تھی ان کو حلال بتانے کے لیے آیا ہوں تو ایک رج کی بنا پر آپ کے تشریف لے جانے پر یہی مناسب تھا کہ حضرت موسا علیہ السلام کا ذکر کیا جائے اور جب حضرت خدیجہ اکیلی گئی تھی تو ان کی مناسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا لہذا دونوں میں کوئی توازن نہیں جس روایت میں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے وہ متعلق ہے حضرت خدیجہ کے اکیلے جانے پر اور یہ روایت جس کے اندر حضرت موسا کا ذکر ہے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ ورقہ سے ملاقات کے لیے گئے یہ ایک مسئلہ ہو گیا اس کے بعد جو ہے مقامی روم تمس الجاہلیہ یہ جا ابن نوفل جو تھے یہ جاہلیت کے زمانے ہی میں کچھ ایسے تینت لوگ موجود تھے جو بت پرستی کو جائز نہیں سمجھتے تھے بت پرستی کی حماقت سے وہ خوب اچھی طرح واقف تھے تو ریا ابن نوسل بھی انہی لوگوں میں سے تھے یہ گئے اور بعد عیسائی علما سے ان کی ملاقات ہو گئی اور انہوں نے ان کو عیسائیت کی تعلیم دی وہ علما جن سے کہ ملاقات ہوئی اور ان کی ملاقات کے بعد انہوں نے نسلانیت کو قبول کیا وہ وہ حضرات تھے جو غیر محرف دین عیسوی پر عامل تھے اگر وہ تحریر شدہ پر عمل کرنے والے ہوتے تو تین کا نسرانی بننا وہ کوئی قابل تعریف بات قرار نہ دیا جاتا وہ لوگ وہ تھے جو غیر محرف دین عیسیٰ علیہ السلام پر عمل کر رہے تھے ان سے یہ متاثر ہوئے اور انہوں نے عیسائیت مسلامت کو قبول کیا زید ابن ابن عمر نفر کے متعلق بھی کہا جاتا کہ وہ بھی بت پرستی سے بیدار تھے اور وہ شام گئے وہاں جا کر ایک یہودی عالم سے انہوں نے ملاقات کی اور ملاقات میں یہ عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دین یہودیت قبول کر لوں اس لیے کہ ہماری قوم تو بت پرست ہے اور بت پرستی کا جواب کسی طرح میری سمجھ میں نہیں آتا تو اس یہودی عالم نے کہا کہ اگر آپ یہودی مذہب اختیار کریں گے تو اللہ کے غذب میں بھی آپ کو کچھ حصے دار بننا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے غذب سے بچنے کے لیے اللہ کے غضب کے خوف کی وجہ سے تو میں بت پرستی کو چھوڑ رہا ہوں اگر میں یہودیت اختیار کروں گا تو اس کو اختیار کرنے کے بعد بھی مجھے اللہ کے غضب سے سادہ کا پیش آئے گا تو پھر یہ تو میرے لیے قابل قبول نہیں تو اس نے کہا کہ یہ تو ہوگا لہذا یہ ہے آپ حدیفیت اختیار کر لیں اس کے بعد پھر یہ ایک عیسائی عالم کے پاس گئے زید دن اور اس سے جا کر انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہمارے یہاں بت پرستی کا رواج ہے اور مجھے وہ کسی طرح قبول نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دین نثرت قبول کروں تو اس نے کہا کہ اگر آپ ہمارا دین قبول کریں گے تو اللہ کی لانت میں آپ کو حصے دار دینا ہوگا انہوں نے کہا کہ اللہ کی لانت میں میں کیسے حصے دار بن سکتا ہوں میں تو بت پرستی سے بیدار ہوں اسی لیے کہ اللہ کی لانت کا سبب ہے آپ کا دین اختیار کرنے کے باوجود بھی میں اگر سلامت کا سزاوار بنا تو کیا فائدہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ اختیار کریں تو یہودی عالم نے بھی یہی مشورہ دیا تھا اور اسی طریقے سے عالم نے بھی یہی مشورہ دیا تھا تو انہوں نے حنیفیت کو اختیار کر لیا تھا ظاہر ہے کہ بما کان ابراہیم و یہودی ذرا ہے وہ نہ یہودی تھے نہ اسلامی تھے تو ذرا نوبل محفل کو البتہ ایسے لوگ مل گئے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے محفوظ دین پر عمل کرنے والے تھے لہذا انہوں نے وقان الحم تمسرت جاہلیہ جاہلیت میں نسلانیت کو قبول کر لیا وقان الکتاب الابراہمی فیق تم بن الجیل بال عبرانی اور یہ عبرانی تحریر لکھا کرتے تھے چنانچہ انجیل کو عبرانی زبان میں جتنا اللہ چاہتا تھا یہ لکھتے تھے آپ کو معلوم ہے کہ یہود اور مسا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا مطالبہ رکھا کہ آج لوگ اپنی کتاب کی خود حفاظت کر دستان دن و تحراد یا خود اسلم کوئی ندیوں ندی من کتاب اللہ تو ان کی ڈیوٹی مقرر کی گئی کہ وہ کتاب اللہ کی حفاظت کریں تو انہوں نے کتاب اللہ کی حفاظت کا طریقہ یہ مقرر کیا کہ وہ لکھتے تھے کتاب کی کتابت کا رواج تھا تورات کو بھی اسی طریقے سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی اور انجیل کو بھی کتابت ہی کے ذریعے سے محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ ظاہر کہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اور نتیجہ یہ ہوا کہ تعداد کے اندر بھی تحریف داخل ہو گئی اور انجیل کے اندر بھی تحریف داخل ہو گئی قرآن مجید کا معاملہ اس سے مختلف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذکر میں آپ دیکھ لیجئے امنا بھی ہے اور میں لام تاکیب کا بھی ہے اور جملہ اسمیہ بھی ہے اور وہ کر یہ کہا گیا ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے چنانچہ اللہ تبارک نے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا ہے کہ اصل حیران اور دنگ نوجوان لوگوں کے ذریعے سے بھی عمر کو پہنچ جانے والے لوگوں کے ذریعے سے قرآن کی عبادت کا انتظام نہیں کیا گیا اگر نوجوانوں سے یہ کام لیا جاتا تو کہتے کہ یہ تو ہماری محنت کا ہمارے ایسال کا نتیجہ ہے ہم نے اپنے بہت ضروری کام چھوڑے ہم نے اپنی بہت سی گواہ حاجتوں کو ڈالا ان ضروری کاموں اور حاجات کو نظر انداز کر کے اپنا قیمتی وقت قرآن مجید کی حفاظت میں لگایا تب یہ محفوظ ہے ان سے یہ کام نہیں لیا گیا اور بڑی عمر کے لوگ ان سے بھی یہ کام نہیں لیا گیا اس لیے کہ وہ بھی یہی احسان جیتا کہ ہم نے تو اپنی بہت ضرورت ہے اور بہت حاجت نئے انداز کی ہے اور ان کو پس پوش ڈالا ہے اور اس کے بعد ہم قرآن کی حفاظت کرتے ہیں اللہ نے چھوٹے چھوٹے بچے چھ سال والے سات سال والے آٹھ سال والے جو کسی کام کے نہیں ہوتے وہ کسی کام کے نہیں ہوتے وہ قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے لیے منتخب کیے گئے ان کو یہ دعا بھی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی قربانی دی ہے بھائی آپ نے کہا کہ قربانی دی ہے کون سے کام آپ تھے ہی کس کام کے کون سے کام کو آپ نے نظر انداز وہی دعا کرتے بھی نہیں اور ان کو اس دعوے کا حق بھی نہیں تو اللہ و تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے چن لیا چاہتے دنیا بھر میں آپ جا کر چھوٹے چھوٹے بچے وہ قرآن مجید کو یاد کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ایسا یاد کرتے ہیں ایسا یاد کرتے ہیں کہ اگر ہم کو گزارا آپ کے سامنے کرائیں اور کرائیں گے تو آپ کی حیرت کی انتہا ہو گئی وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ قرآن مجید میں کتنے الفاظ ہیں وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ قرآن مجید میں کتنے زبر ہیں وہ یہ بھی بتائیں گے کتنے زیر ہے وہ یہ بھی بتائیں گے کتنے پیش ہے وہ یہ بھی بتائیں گے کتنے تشدید ہے وہ یہ بھی بتائیں گے کہ فلاں صورت کی تفصیل یہ ہے اور اس کے اندر یہ تمام الفاظ ہیں یہ تمام زبر ہیں یہ تمام زیر ہیں یہ تمام پیش ہیں یہ تمام تشدیدیں ہیں اور ایک کمال یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو الٹے بھی پڑھنے پر قادر آپ تو الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت العالمی غیر المود میر اس طرح پر وہ پڑھیں گے غیر میرا وہ بالکل پیچھے رو پہ پیشے طور چلے گئے تو عجیب ہوگی یعنی یہاں تک کہ ان کی حالت ہے کہ اگر آپ ان سے کہیں کہ میرے درد میں فلاں وہ مجھے سوال بھی نہیں آتا کچھ اس قسم کے پیچیدہ سوالات ہیں وہ ان سے آپ کریں تو فہر اس کے مطابق تلاوت کرنا شروع کر دی ہم ان شاء اللہ آپ کو سنوائیں گے آپ حیران ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے قرآن مجید کی حفاظت کا کام لیا انگریزوں نے ایک بڑا قرآن کریم کے تمام نسخے جتنے ان کے لیے ممکن تھا ان کو جمع کر کے اور دریا برد کرنے کا ارادہ کیا تو ان کو کسی نے بتایا تم پاگل قرآن اس طریقے سے ختم نہیں ہو سکتا پانچ بچوں کو بلایا اور بلانے کے بعد سے قرآن مجید کی تلاوت کی اور سارا قرآن پڑھ کر سنا دیا تو وہ بات یہ تو پھر کر لی ان کے تو سینوں میں قرآن محفوظ اور جب قرآن ان کے سینوں میں محفوظ ہے تو اس کو کتاب کی شکل میں آنے کے بعد اگر تم نے دریا بند کر دیا تو یہ پھر لکھ لی چونکہ ان کے پاس تو سینوں کے اندر محفوظ تو اس لیے پھر ایک بات اور بھی ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب اس طرح یاد بھی نہیں ہو سکتی جس طرح قرآن یاد ہوتا ہے اور ایک حاصل ایک ادب کے اندر انتیس کے پیروں پڑھنے پر قادر ہوتا ہے بہت لوگ ہمارے ملک میں ایسے دو چار نہیں سکوں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں ایک مسجد میں قرآن سب ہمارے یہاں صبح نیک آدمی تھے ان کا بیٹا ہاتھ بنا تو فجر کی نماز کے بعد جب وہ پورا قرآن اس سے سن لیتے تھے تب اس کے بعد اس کو بھی ناشتہ کرنے کی اجازت تھی اور خود بھی وہ اس کے بعد ناشتہ کرتے یہ ان کا مومن تھا یہ ان کا تھا کیونکہ اس کے بعد جب وہ لڑکا بڑا ہو گیا تو آوارا ہو گئے آوارا ہو جانے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت اس نے چھوڑ دی طے بن سے گزری اس پر اس کے بعد پھر اللہ نے اس کو تفصیل عطا فرمائی اور اس نے خیال کیا کہ میں قرآن کا حافظ تھا میں نے غلط زندگی میں قرآن کی تلاوت چھوڑ دی تھی اب میں اس کو بہت یاد کروں گا تو میرا بالکل ہم عمر تھا تو وہ کہتا تھا کہ جب میں نے ارادہ کیا تو اسی کرایہ یاد کرنا ہی پڑا یاد کرنے کا جب ارادہ کیا تلاوت کی تو معلومات وہ اسی طریقے سے بات یہ قرآن کا موب ہے اور کسی کتاب کو آدمی اس طریقے سے یاد کر بھی نہیں سکتا بہرحال اب یہ کرنا تھا کہ یہ لوگ یہودی تھے یا مسلمانی تھے یہ تحریر کے ذریعے سے اپنی کتابوں کی حفاظت کی کوشش کرتے تھے اللہ نے ان کی کتاب کی حفاظت ان کے ذمے لگائی تھی اور وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے اور قرآن عجیب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی تھی محفوظ سب ایک تو وہ الکتاب العبرانی فیکٹ انجی بل عبرانی تو ماشاء اللہ یکتب اور وہ لکھا کرتے تھے انجیل کو عبرانی ابرانی میں جتنے کہ اللہ چاہتے تھے کیا مطلب مطلب یہ کہ اس کی اپنی زبان سبیانی تھی اور انہوں نے سبیانی بھی سیکھ رکھی تھی عربی بھی سیکھ رکھی تھی عربی تو ان کی اپنی زبان تھی عبرانی بھی سیکھ رکھی تھی تو سریانی سے وہ انجیل کو عبرانی میں منتقل کیا اصل زبان انجیل کی کیا ہے سریانی اخبار تو بہت لیکن ایک ترجیح جو دی گئی ہے اور عہدے خور جو قرار دیا گیا ہے وہ سبیانی کا کہ انجیل سبیانی زبان میں تھی اور تورات عمرانی زبان میں تھی سبیانی کے بارے میں علامہ ابو شاہ کشمیری کی رائے یہ ہے کہ یہ سوریا یعنی شام کی طرف منسوخ اور عمرانی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں جلا کر ختم کرنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک نے ان کی حفاظت فرمائی اور وہ نمرود ناکام ہوا تو حضرت ابراہیم نے پھر عراق برباد کو چھوڑنے کا ارادہ کیا جہاں ان کا خیال اور وہاں سے وہ روانہ ہو گئے تو ان کے تحفظ میں لوگوں کو روانہ کیا اور وہ لوگ جو ان کے تحفظ میں روانہ ہوئے تھے ان کو یہ کہا کہ سنا آدمی کو جو آدمی اس زبان میں کرتا ہوا ملے گا اس کو تم گرفتار کر لینا تو دریائے شراب کو عبور کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان تبدیل کر وہ جو عراق کے اندر اور برسات کے اندر زبان بولی جاتی تھی اس کی بجائے دریائے فرات کو عبور کرنے کے بعد ایک نئی زبان اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو عطا کی تو لوگوں نے ان کو پکڑ تو لیا لیکن جب ان سے گفتگو کی تو نئی زبان بول رہے تھے اور وہ زبان نہیں تھی جو زبان کے ان کے ملک کے اندر رائج تھی تو اس طرح ان کو نمرود کے بھیجے ہوئے سپاہیوں سے تحفظ حاصل ہو گیا تو دریائے فرات کو عبور کرنے کے بعد جو نئی زبان حضرت ابراہیم کو دی گئی تھی تو عبور کی مناسبت سے اس کو کہا گیا یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ذرا سا اپنی نسل کی جو سبیانی زبان ہے اس سے بھی واقف ہے اور ابراہیمی زبان سے بھی واقف ہے تو وہ سگیانی دبان والی انجیل کا ترجمہ ابرانی میں کیا کرتا یہاں یہ کتاب التفسیر میں کچھ اور کتاب التفسیر میں ہے کہ وقع میت تو الکتاب العربی فیک تو انجیل بالحربیتی ماشاء اللہ یہاں ابرانی ہے کہ وہ عبرانی میں انجیل کو لکھا کرتے تھے کتاب و تفصیل کی روایت میں ہے کہ وہ عربی میں انجیل کو لکھا کرتے تھے تو عربی میں لکھنے میں اس معنی کا تو کوئی اشکال نہیں کہہ رہا تھا کہ اپنی زبان عربی ہے لہذا انجیل کی جو سریانی زبان ہے اس کا ترجمہ عربی میں کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا مگر دونوں روایتوں میں تعاون گیا ان کا سریانی سے ابرانی میں لکھنا جیسے کہ یہاں ہے اور کتاب السویر میں سریانی سے عربی میں لکھنا وہاں عربی میں لکھنے کا ذکر ہے تو اگر آپ یہ کہیں کہ سریانی بھی جانتے تھے عربی بھی جانتے تھے ابراہمی بھی جانتے تھے تو اس لیے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سبیانی کا ترجمہ وہ عربی میں کیا کرتے تھے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ کا ترجمہ عبرانی میں کیا کرتے تھے تو اسکالی نہیں ہو یہاں عبرانی ہے کبھی یہ امن تھا وہاں عربی ہے کبھی وہ امن تھا اصل سبیانی زبان تھی یعنی کتابت تو ان کے میں داخل تھی وہ ان کے معمولات میں داخل تھی اور معمولات میں داخل ہونے کے بعد کبھی وہ سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے کبھی وہ سے عبرانی میں ترجمہ کیا کرتے تھے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہو شیخن کبیرہ اور یہ ورقہ بوڑھے ہو گئے تھے ابرانی نابینا بھی تھے ابھی اشکار کا بھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ عربی میں لکھا کرتے تھے انجیل کو یا عبرانی میں لکھا کرتے تھے تو اندھا آدمی تھوڑا ہی لکھتا ہے یہ آپ کا کہنا کہ وہ اندھے ہو گئے اور یہ کہنا کہ وہ عربی میں عبرانی میں لکھتے تھے دونوں میں تعاون تو آپ کہیے کہ آپ کا دماغ دراصل پہلے لکھا کرتے سے بعد میں بچا ہے اس میں کیا شکار نابینا ہونے سے پہلے ان کے معمولات میں یہ کتابت داخل تھی اور جب نابینا ہو گئے تو وہ ترک ہو گئی تو جو کتابت کا ذکر ہے وہ نابینا ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے اور نابینا ہونا بعد کی بات آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ باتینا ہونے سے امیا کے نام ضعیف ضعیف ہو نگاہ کمزور ہو گئی تھی رائی نہیں ہوئی تھی ختم نہیں ہوئی تھی امیا کا اعتراض کیا گیا ہے اس لیے کہ کمزور ہونا سب ہوتا ہے اما کا تو اس بنا پر اما مراد نہیں ہے بلکہ بسر مراد ہے حضرت بچوں کے ساتھ لکھنے میں کوئی اشکال نہیں اس کے بعد آگے فخالت لہو خدیجہ خدیجہ نے ریکا سے کہا یبن امی اے ابن ہم اسما من ابن اخی آپ اپنے بتیجے کی بات سنیں خدیجہ کے لیے وہ ابن ہم ہیں اس ہو رہا تھا ابن نوفل ابن اسد ابن عبدالعضا ورخا ابن نوفل ابن اسد ابن عبدالعضا اور خدیجہ بنت کے ابن اسد ابن عبد العضا خدیجہ کے والد ہے اور ورخا کے والد نوفل ہے اور نافل کے بعد اسد ہے اور خالد کے بعد بھی اسد ہے تو یہ گرخہ حضرت عائشہ کے ابن عام عائشہ کے والد خالد ہے اور خالد کے والد اسد ہے ورقا کے والد نوفل ہے اور نوفل کے والد بھی اسد ہے تو اس لیے ابن عام گئے اب اس کے بعد پھر آگے کا اس حضور کو بھتیجا ہے تو امیر کو بھتیجا اس بات کا آپ کی عمر امریکہ کی زیادہ ہے زیادہ عمر والے آدمی کو وہاں ام کہا جاتا ہے چھوٹی عمر والے آدمی کو ابن الحم کہا جاتا ہے یہ معروف ہے ان کے یہاں کا یہ محاورہ ہے کہ بڑے آدمی کو یہ ہم کہہ کر پکارتے اور چھوٹے آدمی کو ابن الحم قرار دیا جاتا ہے اور یہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رشتے کے اعتبار سے یہ جو ورقا ہے یہ ورقا ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزا ابن قصوری ہے اور قصوری کو جا کر آپ کا خط نصب بھی مل جاتا ہے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المار ابن قصر تو چونکہ آپ کے نصب میں آپ کا احمد عبداللہ ہے عبداللہ کا والد عبد المطلب ہے عبد المطلب کا والد ہاشم ہے ہاشم کا والد عبد المناف ہے اور عبد المناف وہ کھی کا بیٹا تو اس لحاظ سے رشتے کے اعتبار سے بھی آپ رکھا کے ہم بنتے ہیں محاورے کے اعتبار سے ہم کر دیا تو کہا یگ میں اے بھتیجے موا تھا آپ نے کیا دیکھا فاخبر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم خبر مارا آپ نے جو دیکھا تھا وہ بتایا لوگ نے کہا مس نزل اللہ رہا راموسن یہ وہی ہے جو اللہ نے موسا پر نازل کیا ناموس کہتے ہیں صاحب السر کو اور انہوں نے کہا ہے کہ لغت کے اعتبار سے صاحب سر سر خیر ہو اس کو بھی ناموس کہا جاتا ہے اور صاحب سر سر شر ہو اس کو بھی ناموس کہا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے ناموس کا اطلاع اس دل پر بھی ہوتا ہے جو خیر کا رات ہے اور اس راج پر بھی ہوتا ہے جو شور کا ارادہ لیکن یہ کہ محبت کے اعتبار سے بے شک دونوں میں اتحاد ہے مگر عرف کے اعتبار سے اتحاد نہیں عرف کے اعتبار سے ناموس کا اعتراض اس صاحب سن کو ہوتا ہے جو خیر کا ارادہ ہوتا ہے اور جو آدمی کے شیر کا ارادہ ہوتا ہے اس کو اس میں ناموس کے بجائے جاسوس کہا جاتا ہے تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ اس سے میرا ناموس سے رابطہ ہے اور رابطہ کے بارے میں ہم نے بتایا کہ وقت کے اعتبار سے یہ عام ہے چاہے وہ خیر کا رابطہ ہو یا شر کا راستہ ہو لیکن اس میں اس کا اطلاع خیر کے راستہ پر ہی ہوتا ہے یا لوٹھی دے گا یا لوٹ نہیں دے گا سیا کی زمین یہ لوٹے گی ایام دعوت کی طرف جب آپ کا دعوت کا زمانہ آئے گا کاش میں اس وقت جوان ہوتا یا جب آپ کے ایام نبوت کا وقت آئے گا کاش میں اس وقت جوان ہوتا ایام نبوت اور ایام دعوت دونوں اعتماد میں نے ستون لکھے ہو اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب آپ جہاد کا علم بلند کریں گے تو کاش کے موسم زندہ ہوتا اور آپ کی مدد کرتا یہاں یا لو تنی جگہ میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہر ندا ہے منا در ہے نہیں تو اس لیے کہا جائے گا کہ یہ معنی میں اللہ کے تنظیم کے طور پر اس کا استعمال ہوا ہے ندا کے طور پر نہیں اور جو لوگ اس کو بطور ندا گا دیتے ہیں وہ ملاد محدود مانتے یا محمد فی جگہ اور جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تنگی کے طور پر ہے تو پھر منادا درمیان میں ماننے کی ضرورت نہیں ہو اس کے بعد پھر آپ یہاں جگہ آپ آپ کو معلوم ہے اونٹ چار سال کا ہو جاتا ہے تو وہ پھر جگہ بنتا گائے دو سال کی ہو جاتی ہے تب اس کو جگہ کہا جاتا ہے بکری ایک سال کی ہو جاتی ہے تب اس کو جگہ کہا جاتا ہے یعنی جوان کہا جاتا ہے تو سے جگہ جوان ہونا ہے جگہ کی ترکیب کیا ہوگی تو بر حمرات نے کہا کہ یہ مرفوب نقل کیا گیا اور منسوخ بھی نقل کیا گیا اور یہ مرفو تو یہ لاتا کہ خبر ہے کوئی شکر اگر یہ منصوب ہے تو میں اگر آپ نے کہا کہ یہ منصوب ہے تو یہ حال واقع ہے لطبی میں متکلم جو ہے اس سے حال ہے قابل یاد کیا یہ ہے کہ اس کو گویا یہ حال بعد حضرات نے اس کو خبر بنا اگر یہ منصوب ہے مرف ہے تو لتا کی خبر ہوگا منصوب ہے تو بعد حضرات کہتے ہیں کہ کن محدود ہے یا لم کن تو اب یہ کنتوں کی خبر زیادہ ہے یاد کی رائے یہ ہے کہ بھائی یہ حال ہے وہ علامہ رحمت اللہ علیہ نے قاضی یاد ہی کی رائے کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ یہی مناسب ہے کہ اس کو حال قرار دیا جائے اکول کاش کے میں ان ایام نبوت میں یا یعنی ان ایام یعنی دعوت میں زندہ ہوتا اس کا قوموں کا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی تو آپ نے فرمایا اگر مخریجیے ہوں کیا مجھے نکالے گی یا آپ چونک گئے یہ بات آپ نے اگر مخرجی یا ہوں سے فرمائی تو اس کی بکریہ گفتگو تو بعد میں آئے گی یہاں فقط اتنی بات عرض کر دی ہے کہ آپ کو تعجب ہوا اور آپ نے سوال کر دیا کہ کیا وہ لوگ مجھے نکالیں گے کیوں اس لیے کہ آپ مکے میں جو مکمر حرام اور آپ کا خاندان حضرت اسماعیل کے زمانے سے لے کر یہاں اس شہر کے اندر آزاد آپ کا ابائی آبائی جدی پشتینی شہر ہے اور پھر یہ بڑا محترم اور معذم شہر ہے یہاں سے کیا مجھے نکلنا پڑے یہ بات آپ کے لیے باعث تشویش تھی اور باعث تشویش یہ بات بھی خراب دی جا سکتی ہے کہ آپ کو خیال آیا کہ اگر یہاں سے مجھے نکلنا پڑا تو میری قوم تو میں مبتلا ہے یہ اسی طریقے سے رہے گی اس کی اصلاح کی نوبت نہیں اس کو اللہ کے عذاب سے نجات حاصل کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو ایک حرم محترم کی عظمت اور آپ کے جدید سلسلے کے حوالے سے وہاں کا آپ کا وطن اور دوسرے یہ تشویش کہ مجھے یہاں سے نکال دیا گیا تو میری یہ قوم یہ اسی طرح گمراہی میں پڑی رہے گی اور شرک سے نجات حاصل کرنے کا جو مجھے ذریعہ بنایا گیا ہے اس سے محروم ہوں تو خان کہا کہ یہ گزارش کرنی تھی وہ یہ کہ مولانا ساجد صاحب جو تخصص فی الحدیث کے استاد ہیں قربانی کے معاملات میں ان کو سال گزشتہ بھی معاون اور ذمہ دار بنایا گیا تھا اور اس سال بھی وہ ذمہ داری ان کے حوالے کی گئی ہے اس لیے کہ سال گزشتہ کا تجربہ ان کا بہت بہترین تھا انہوں نے کل مجھ سے ذکر کیا کہ سال گزشتہ میں طلبا جس طرح میرے ساتھ معاون بنے تھے اس سال مجھے وہ تعاون کرنے والے طلبا نظر نہیں آتے تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ میں جو مستعد کچھ ہے دس پندرہ آدمیوں کی ضرورت ہوگی سینکڑوں آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر کچھ طلبا ان کے لیے معاون بن جائے اور ان کے کام کو آسان اور سہل کر لیا جائے تو یہ بہت بہتر ہوگا میں نے ان سے کہا تھا کہ میں اپنے سبق میں طلبا سے اس کی درخواست کروں گا تو آپ حضرات امیر صاحب کی نگرانی میں کچھ آدمی اس کے لیے تیار ہوں جو حقیقت معاونت کرنے والے ایسے لوگ نہیں چاہیے جو نام لیں اور نام دے دیں اور پھر حاضر ہوں نہیں نام دے اور تعاون کرے اور مولانا کے مشورے سے جو کام حوالہ کیا جائے اس کام کو ذمہ داری اور دلچسپی کے ساتھ وہ انجام دے